اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتا ہے جیسے انہیں سنا ہی نہیں گویا اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہے لہذا اس کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو